ان علیہ و علم بے اعتبار اشارہ ہے و ثانیم بے اعتبار انه لقب علم مخصوص ہے اما تاریخ و بے اعتبار اضافہ سے فیحتاج الى تاریخ مضاف و مضاف الیہ فقال الاصل ما یتنا علیہ غیر فلیتنا شامل للابتناء وهو ظاہر والابتناء اصلی وهو ترتب الحكم على دلیل و تاریخ بالمتاج الیہ لا یصارع وقد عرفه الامام في المحصول بهذا

یہ ہو گیا پہلے کتاب پھر سنت پھر پھر اجماع کے مباحث جو تو وہ کیے جائیں گے اصول الفکر یا تو حالت وقف میں ہے جس طرح فصل باغ ہوتے ہیں یہ بھی اسی طرح ہو جائے گا ترکیب میں واقعی نہیں ہے یا خبر ہے وہ خدا معذوف ہے حاضر اصول الفکر یا اصول الفقہ کے ماہر یا اصول الفے کا کیا ہے آگے پھر تعریف ذکر کر دی اضافی بھی اور لقبی تعریف جو ہے وہ بھی ذکر کر دی اگر اضافت کے لحاظ سے تعریف کی جائے پھر مطلب یہ ہوگا دونوں ان کی الگ الگ تعریف کر دی جائے اصل کسے کہا جاتا ہے فقہ کس کو کہا جاتا ہے لکھبیوں کا مطلب کیا ہوگا کہ ایک مخصوص علم کا نام ہے تو وہ کیا ہے عدلہ اجمالیہ آپ کا عام تفصیل لے جائے تو وہ ثابت کیے جاتے ہیں ان کا علم یہ اصول الفقے ہو جائے گا اس طرح عام اپنے عموم پہ عمل کیا جانا چاہیے مطلق اپنے اطلاق پہ جاری رہنا چاہیے تو امر وجوب کے لیے ہوتا ہے ناش تحریم کے لیے ہوتی ہے یہ قاعدے کلیے ہو گئے ان سے تو وہ ثابت کیے جائیں گے السلاۃ و معبورتم بیا کلو معبور بیا واضح تو نتیجہ سلاۃ و واضح تو یہ ہو گیا منی منی ہو کلو نان و حرام نتیجہ زنا حرام یہ ہو جائے گا اس طرح بارہ ہماری فلک بھی یہ ہو گئی کہ علم ہونے کے لحاظ سے اس کی تعریف کی جائے وہ ندیلہ اجمالیہ کا علم ہے ان کے ذریعے جزوی حکام کی معرفت جائے تو وہ حاصل کی جاتی ہے سو تعریف اضافی دیا اس میں اصول اصل کی جمع ہے تو جمع میں بام ہو تو پھر سے دور کیا جاتا ہے مشتقی میں ہو تو مبدا اشتقاق سے دور کیا جاتا ہے پھر یوں کہا جائے کہ اصل کسی کہتے ہیں مایب ابتنا ہے غیر ہو جس پر کسی دوسری چیز کی بنیاد رکھی جائے آگے یہ ابتنا کبھی ہوگی باقی اور کبھی حصی ہوگی اور کبھی پتلی ہوگی بنیادیں ہیں دیوار کی تو اس کی گویا فریت جو ہے ان کے لحاظ سے وہ حصی ہو گئی بنیاد نیچے ہے اوپر دیوار ہے اور ہر ایرا جو ہے وہ پرا بن جاتا ہے نچلے کی تو ہر نچلا اوپر والے کے لیے اصل بن جائے گا چھت کے لیے چاروں دیواریں دیں تو وہ اصل بن جائیں گی بارہ اصول جمع اصل کی ہو گیا اور اصل کیا ہوا مایوب تنال ہے غیر جس پر دوسرے کی بنا رکھی جائے آگے حصے ہو اس طرح دیوار کی بنیاد پر ہے یا ہر وار جائے تو اس کی نچلے وار پر بنا ہے یا کلی ہو گئی حکم جائے تو اپنی دلیل پر مرتب ہو یہ تو بھی مختار ان کے نزدیک تاریخ واجب تنال ہے غیر ہو بعض حضرات نے کہا تھا کہ اصل کسے کہتے ہیں واجب تاج اس ہے کی طرف یہ کیا جی, ہاں جی پائی جائے تو فرماتے ہیں کہ یہ مانگے دخول غیر سے نہیں ہے کیونکہ محتاجی شرائط کی طرف ہی پائی جاتی ہے حالانکہ ان کو اصل نہیں کہا جاتا ہے اس لیے یہ تاریخ مانے نہیں بنے گی دخول غیر سے چلو یا خبر ہے مبتدا معذوف کی آج اصول الفق یہ ہو گیا یا یہ مبتدا ہے خبر معذوف ہے اصول الفق ما ہے یا سر پہلے ہم تعریف کریں گے اس کی بیت بار بار دوبارہ بیت بار اس کے کو علم مخصوص کا لقب ہے بہرحال اس کی تعریف کسی بات ہے لفظ کسی ذات معین کے مقابل مخصوص کیا گیا جو یہ لفظ بولا جائے اس پہ غلالت کرے وہ ذات سمند آ جائے پھر مد اعظم کا ہوگا یا نہیں ہوگا اگر مد اعظم کا ہوگا تو لقب کہلائے گا نہیں تو اسم کہلائے گا اور اویبل مضاف ہو اس میں پھر وہ کنیت سے تعریف کیا جائے گا علم کے یہ تین قسم بن جائیں گے قسم کنیت لقب تو لقب وہ علم ہو گیا جو مشر ہو مزا غم کا چل تعریف اس کی بہت پار اضافت کے تو وہ محتاج ہے مضاف کی تعریف اور مضاف کی تعریف کے تو آ جائے گا جس پر غیر کی بنیاد رکھی جائے اختراع شامل ہو گیا اختراع اسی کو اور وہ ظاہر ہے اور ابتنا عقلی کو اور وہ کیا ہے حکم کا دلیل پر متفر ہونا اس کی تاریخ کے ساتھ کی گئی تھی مانے پورے غیر سے امام راضی علیہ رحمت نے اصل کا معنی یہ کیا ہے ما یفتاج الیہ معصوم یہ معنی بیان کیا چلو اور وہ اصول الکتاب مرتب علی مقدمۃ و قسم ہے لان لان المذکور فی من مقاصد الفن اولا اسان المقدمۃ والاول اما ان يكون البحث فيه عن الادلۃ وهو القسم الاول او عن الاحکام وهو القسم الثانی اذ لا يبحث في هذا

لأن من حق الطالب لكثرة المضبوطة بجهة واحدة أن يعرفها بتلك الجهة ليأمن, ليأمن فوات المقصود والاقتغال بغيره وكل علم فهو كثرة مضبوطة بتعريفه الذي به يتميز عند الطالب وموضوعه الذي به يمتاز عن نفسه في نفسه فحين تشوقت نفس السامع إلى التعريف ليتميز العلم عنده قال المصنف هذا الذي ذكرنا اصول الفقه اذ نا عن لسان يعني سوال او قال عن لسان اصول الفقه ما هي ثم اخذ في تعريفه واصول الفقه لقب لهذا الفن منقول عن مركب اضافي فله بكل اعتبار تعريف قدم بعضهم تعريف اللقبية نظرا الى ان المعنى العلمية هو المقصود في الاعلام وانه من الاضافي بمنزلة البسيط من المركب والمصنف قدم الاضافي نظرا الى ان المنقول عنه مقدم والا ان الفقه ماخوذ في تعريف اللقبي فان قدم تفسيره ام ذكره في اللقبي كما قال المصنف هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى الفقه والا احتاج الى الا احتاج الى اراده الى تفسيره تارة في اللقبية وتارة في الإضافية كما في الأصول بن الحاجب ولما كان أصول الفقه عند قصد المعنى الاضافي جمعا وعند قصد المعنى المعنى اللقبي مفردا كعبد الله قال فنعرف اولا باعتبار الاضافه بتانيث الضمير وقال فالان فالان نعرفه باعتبار انه لقب لعلم مخصوص بتذكير واللقب علم يشعر بمدح او ذم ووصول الفقه علم لهذا الفن مشعر بكونه مبنى الفتح الذي فيه نظام المعاش ونجاب المعاش وذلك مر ماتن اللہ رحمت رسول الفقہ کا تھا تو علامہ شرح یہ بتلاتے ہیں کہ کتاب جو ہے پہلے اس کی فہرست سامنے آنی چاہیے اس کے تین حصے ہیں ایک مقدمہ اور دو قسمیں پہلی عدلہ میں آ گئی دوسری آکام میں آ گئی وجہ سے کیا ہے کہ جو کچھ اس کتاب میں ہے یا وہ مقاصد فن سے ہے یا مقاصد سے نہیں مقاصد سے نہیں دیے مقدمہ ہو جائے گا اگر مقاصد سے ہے تو پھر عدلہ سے بحث اس میں کی جائے گی یا احکام سے بحث کی جائے گی عدلہ سے ہے تو کچھ ناول ہو گیا احکام سے یہ کس میں آسانی ہو گیا تو کلی دو ہی چیزیں ہیں یا دل کام جن سے یہاں بعض کسرن پائی گئی ہے اور مقدمہ وہ بھی طبع طور پر مذکور ہے آگے کس میں اول کے چار حصے ہو گئے کتاب سنت اجماع اور قیاس طبع پھر ترجیح اور اتحاد یہ دو باب جو ہے اس کا اضافہ کر دیا گیا ہے اتحاد کیا ہے علت نکالی جائے کس نس میں کون سا وصف حکم کے لیے علت بن رہا ہے یہ احتیاط ہو گیا کئی علتیں بن سکتی ہے تو یہ بنانی چاہیے یا وہ بنانی چاہیے تو یہ باب تجیب اتباء طور پر پھر ذکر کیے گئے قیاس کے یہ طواب ہو گئے دوسرا حصہ جو ہے تو وہ تین ابواب پر مشتمل ہو گیا حکم کیا ہے اس کی تعریف آگے تکلیفی ہے یا غیر تکلیفی ہے معقوم بہی کیا ہے نماز روزہ زکاۃ وغیرہ ان کے بارے میں بتلایا گیا معقوم علیہ مکلف آدمی اس میں عقل ہو تمیز ہو اور عمر کے لحاظ سے بالغ ہو جائے یا ویسے اسلام وغیرہ کے لحاظ سے یہ معقوم علیہ کی بات ہوگی مقدمہ جائے تو اس میں کیا بیان کیا جائے گا اس علم کی تعریف کیا ہے موضوع اس کا جو ہے وہ کیا ہے ہے ہے وہ کیا تو تعریف جاننا کیوں ضروری ہے تاکہ قلم مجور کی لازت نہ آئے موضوع جاننا کیوں ضروری ہے تاکہ خارج کے لحاظ سے اس علم کو دوسرے علوم سے خرید جائے تو وہ حاصل ہو جائے مصنف نے میں جو اصول الفقہ فرمایا تھا تو اس کی ترکیب جو ہے وہ کیا ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ تو یہ خبر ہے مبتدا معذور ہے حاضر لذیذ کرنا اصول الفقہ جو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اصول فقہ ہے پہلے کہہ دیا اصول فکا تاکہ کسی کو پوچھنا ہی نہ پڑے کہ یہ کتاب کس فن کے اندر ہے یا نہیں ہے اور کالا لسان اصول واہ یا پہلے آپ سوال کر دیا آگے جواب دیا تو وہ دے دیا پوچھے اگر کوئی اصول فقہ کیا ہے تو بتلایا کہ یہ ہے لقبی لحاظ سے یہ معنی ہے اس کا اور اضافی لحاظ سے اس کا یہ معنی ہے یہ تاریخیں جو ہیں پہلے اضافی لحاظ سے ذکر کی ہیں پھر لکبی لحاظ سے جو ہے وہ تعریف کی ہے یہاں سوال یہ ہے کہ لکبی لحاظ سے جو تعریف ہے اس کے تحت وہ مفرد ثابت ہوتا ہے علم ہے ان عدلہ کا جن کے ذریعے آم جزوی ثابت کیے جاتے ہیں اور اضافی ہو تو اصول کی علیحدہ ہوگی گئی فکا کی علیحدہ ہوگی تو وہ مغل ہے مرکب کیا ہے تو مفرت تبن مقدم ہوتا ہے تو ذکر بھی اسے مقدم کرنا چاہیے تھا پھر کیوں لکڑی لحاظ سے مؤخر کیا ہے جب کس کے اس کا ہے قدم کا پہلے ذکر کیے جانے کا تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ لکوی تعریف جو ہے وہ مشتمل کس پر ہے فقہ پر پہلے لکبی تعریف وہ جانی جائے گی اس میں وہاں رہ جائے گا پھر فکا جائے وہ جاننی پڑے گی تب جا کر پورا مفہوم جائے تو وہ واضح ہوگا تو پھر پہلے فکا معلوم ہو جائے وہ کیا ہے پھر لکبی تعریف ذکر کی جائے تب تکرار اس میں لازم نہیں آئے گا اس لیے بہتر صورت وہی ہے جو مصنف نے اختیار کیا ہے کہ پہلے اضافی تعریف میں ذکر کر دی ہے اصل کسے کہتے ہیں فقہ کسے کہتے ہیں پھر آگے لکڑی جو ہے وہ ذکر کر دی ہے ہاں جی۔ کیونکہ جو کچھ ذکر کیا گیا ہے یا فن کے متاثر سے ہے یا نہیں دوسرا مقدمہ دوسرا جس مقدمہ بن گیا پہلا جو ہے وہ دیکھیں گے کہ بعض اس میں عدل سے ہے یا کام سے دلہ سے تو کس میں اول ہو گیا کام سے تو تو کس میں ثانی ہو گیا تین حصے ہو گئے کیونکہ اس فن میں عدلہ یا کام سے ہٹ کے اور کوئی بات نہیں کی گئی ہے اور مقدمہ ویسے امیدی کاروائی ہو گیا اس لیے کل تین حصے ہو گئے کتاب کے چکر کیونکہ نہیں بات کی جاتی ہے اس فن میں مگر ان دو سے چار ارکان کے کتاب اور یہ مزیل ہے اس کا اول کہہ لو پھر بھی ٹھیک ہے یا کیاس کی طرف زمین لوٹا دو پھر بھی ٹھیک ہے کیونکہ ترجیح ہو یا اتحاد ہو تو کیاس سے ہی متعلق ہے پھر تو یہ مزیل ہے دو بابوں کے ساتھ ترجیح اور اتحاد کے دو بابوں کے ساتھ اور ہاں۔ دوسری یہ اس کے اندر تین ابواب ہیں حکم کے اندر معقوم بحری کے اندر اور محکوم اور قریب جانے کا انحصار کے بیان بیان انحصار کا بیان انحصار کا اور مقدمہ چلایا ہوا ہے اس علم کی تعریف کے لیے اور اس کے موضوع کی تحقیق کے لیے ہاں۔ ان کے طلب کرنے والے کے حق سے ہے کیوں تعریف جاننا پہلے ضروری ہے تاکہ مالی طور پر جو مسائل بیان کیے جاتے ہیں ان کا تصور جو ہے تو وہ آ جائے اس طرح نام کی تعریف کیا کی جاتی ہے ویسے قواعد کا علم ہے اس کے ذریعے کلمات ثلاثہ کا آخر کس طرح پڑھا جانا چاہیے اس کا علم آ جاتا ہے پتہ چل گیا کہ جتنے نابی مسائل ہیں ان کا اراد بنا کے معرفت میں دخل ہے مبنی کون ہے غورب کون ہے تو ہر تعریف جو ہے تو وہ کثرت کو ایک ضبط میں لانے کے لیے اور اجمالی طور پر اس کا تصور کرنے کے لیے تعریف کی جاتی ہے تاکہ کثرت منظمت ہو کر ذہن میں آ جائے قدر جامع جائے اور قدر مشترک جو ہے ان کا تو وہ ذہن میں آ جائے چلو کیونکہ ضروری ہے اس کے ہاتھ سے جو طلب کرنے والا ہے ایسی کثرت کو جو ایک جہت کے ساتھ ضبط کی ہوئی ہے یہ کہ جانے وہ اس جہت کو تاکہ وہ محفوظ رہے تاکہ وہ محفوظ رہے مقصود کے فوت ہونے سے اور غیر کے اندر مشہور ہونے سے اور ہر علم وہ ایسی کثرت ہے جو ضبط کی ہوئی ہے ایسی تاریخ کے ساتھ کہ جس کے ذریعے جدا ہو جاتا ہے طالب طالب کے نزدیک اور موضوع وہ ہے کہ جس کے ذریعے خارج کے لحاظ سے خارج کے لحاظ سے علم ممتاز ہو جاتا ہے موضوع جاننا کیوں ضروری ہے تاکہ خارجی کے لحاظ سے تمیز و تاریخ کے ذریعے لینا امتیاز ایک علم کا دوسرے سے آ گیا تو موضوع کے ذریعے خارجی لحاظ سے امتیاز ذریعے آ گیا لفظ میں محسوس کا یہ سرف کا موضوع ہو گیا سلح راول کے یہ ناول کا موضوع ہو گیا خارجی طور پر امتیاز موضوع کے ذریعے حاصل ہوتا ہے چلیے تو موضوع اس کا کیا ہے جس کے ذریعے ممتاز ہوتا ہے کہ نفس سے باقی علوم سے جس وقت شوق ظاہر کرے نفس سامنے کا طرف تعریف کے تاکہ ممتاز ہو جائے علم نزدیک اس کے سر مصنف نے کیا کہا یہ جو ذکر کیا ہے ہم یہ اصول ہے غنی کرنے کے لیے سامنے کو سوال ہاں۔ یا انہوں نے اپنے یہ کیا ہے اصول فقہ تو

اصول کسے کہتے ہیں فقہ کسے کہتے ہیں مجموعی طور پر ایک علم کا نام ہونے کے لحاظ سے اصول فقہ کسے کہتے ہیں دو تاریخیں ہو گئیں لکڑی اضافی ذکر کی جبکہ کہ وہ بمنزل مفرد کے ہے اور اضافی پہلے ذکر کی ہے جبکہ یہ بمنزل مرکب کے ہے اس کی وجہ بیان کرتے ہیں اور بعض حضرات نے لکڑی پہلے ذکر کی تھی ان کی مدار کس چیز پر ہے وہ بھی بیان کر دی چل اور مقدم کے بعد اگر آپ تاریخ کی کو کرتے ہوئے کے کے کے عالمی اور وہی مقصود ہے اس بات طرف اضافی اضافی بمزل نے مرکب سے سے سے مرکب مرکب بھی پہلے پہلے ہونا ہونا چاہیے چاہیے کیونکہ بعد میں لیکن مصنف علیہ رحمت نے مقدم کیا اضافی کو نظر کرتے ہوئے اس کے انو پہلے سمجھ آنا چاہیے اصول کسے کہتے ہیں فکا کسے کہتے ہیں تب جو مانا منقول الہ ہے وہ صحیح طور پر سمجھ آئے گا ہاں جی اور مقدم کیا مصنف نے اضافی کو نظر کرتے ہوئے اعتراف اس بات کی کہ منقول آنا مقدم ہوتا ہے ہاں جی اور سر اس کے کہ فکا فکا معقول ہے لکڑی تاریخ میں تاریخ میں تاریخ جائے اس میں کہا گیا ہے نا کہ ان اصولوں کا بیان ہے جس کے ذریعے رسائی فکا تک حاصل ہوتی ہے پھر پہلے علم کی تعریف آ گئی پھر فکا اس میں جو آ گیا اس کی تعریف کی ضرورت پڑے گی جب تک فکا کی تعریف نہ ذکر کی جائے گی تو تعریف ناقص رہے گی اس لیے پھر پہلے کیوں نہ فکا علم آ جائے تاکہ تعریف کے بعد پھر آگے تعریف کی ضرورت پیش نہ آئے پر اگر مقدم کیا جائے تو اس کی تفصیل کو تو ممکن ہے اس کا ذکر لقبی کے اندر جس طرح کے مصنف نے فرمایا وہ علم ہے ایسے قواعد کا کہ پہنچا جاتا ہے ان کے ذریعے فقہ تک صحیح حاصل کی جاتی ہے صحیح حاصل کی جاتی ہے ان کے ذریعے فقہ تک ہاں۔ ورنہ محتاج اگر پہلے لقبی ذکر کی جائے تو پھر محتاجی ہوگی طرف وارد ہاں، کرنے طرف وارد کرنے اس کی تفصیل کے لقبی اور اضافی میں جس طرح کے اصول ابن حاضر میں تکرار پایا گیا اسی طرح یہاں بھی پھر تکرار لازم آ جاتا ہے اس لیے پہلے الگ الگ پتہ چل گیا اصل کیا ہے فکا کیا ہے پھر مجموعی علم جو ہے اس کا معنی سے سمجھ آ جائے گا اچھا، معنی اضافی کے ارادے کے وقت جمع اور ایک سوال کا جواب دیتے ہیں معرف ہا الاضافت بیتوار اور انہو لقب تو مرجع تو ایک ہی ہے کہیں اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر مونس ہو گئی کہیں ہو ہوگی اس کا تو کیا بنتا ہے اس کا جواب دیتے ہیں کہ جب اضافی معنی مراد ہو پھر اصول کی جاتی حیثیت بلوز ہوگی نہ کہ کسی خاص فن کا علم اب اصول ہے وہ جمع ہے غیر جو رقول ہے پھر مونس کی زمین لوٹا دی جب اسے ایک فن کا علم جائے یہ ملوز رکھا تو اب اصول کی ذاتی حیثیت ملوز نہیں ہوگی ایک فن کا نام ہونے والی حیثیت ہوگی اس لحاظ سے باہر ملکت کی زمین جائے وہ ذکر کر دی جب کہ تھا اصول مانا اضافی کے قصد کرنے کے جمع اور وقت مانا لکبی کے دشک کے مفرت اسنا عبداللہ ذاتی مانا لوگ مرکب ذاتی ہے نہیں تو علم ہے پر روایت کا نام بن گیا اللہ کا بندہ ہو یا نہ ہو ایک ذات مراد اس سے ہوتی ہے نا مانا لوگ بھی ملوز نہیں ہوتا عبداللہ ابن بھی منافق بھی تو عبداللہ کہلاتا تھا حقیقت میں عبد الشیطان ہے نہ کہ عبداللہ ہے تو کہا تعریف کریں گے ہم اس کی ہم جائے دونوں اصول کی لیکن یہاں لقب ہے اس کے ساتھ علم الگ کا ذکر کیا اس کی وضاحت کرتے ہیں لقب علم کا قسم ہے جو ہوتا ہے مزہ غم کے ساتھ اصول فقہ علم ہے اس فن کے لیے جو مشر ہے اس کا شروع فقہ کے لیے بگنا ہے تو فقہ پر موقوف ہے نظام اس جہان کا بھی اور اگلے جہان کی نجات کا بھی سامان ہے فقہ پر پھر فقہ کا دار و مدار اس پر ہو گیا اس طرح پر یہ بہت بڑی تعریف اصول فقہ کے لیے ہو گئی نا کہ نجات ہے بھی اور دنیا بھی

إلا أنه لم يتعرض لم يتعرض له للعلم بأن معنى الإضافة المشتق وما في معناه اختصاص المضاف بالمضاف إليه باعتبار مفهوم المضاف مثلا دلیل المسئلہ ما یختص بها باعتبار كونه دلیلا عليه فاصل الفقه ما يختص به من حيث انه من حيث انه مبتن عليه ومسند مسند اليه فالاصول جمع اصل وهو في اللغه ما يبتنى عليه الشيء من حيث انه يبتنى عليه وبهذا القيد خرج ادله الفقه مثلا من حيث هي تبتنى على علم التوحيد فانها بهذا الاعتبار فروع لا اصول وقائد الحیثیت لا بد منه في تعريف الاضافيات الا انه كثيرا ما يحذف لشهرة امر ثم ثم نقل ثم نقل الاصل في العرف الى معان اخرى مثل الراجح

کذالک یشمل الاقتناء العقلیہ کاقتناء الحکم علی دلیل فاہونا یقمل علی المعنی العقلی وبل اضافة الفقه الذی هو معنی عقلی یعلم ان الاقتناء هاہونا عقلی فیکون اصول الفقه ما یقتنا علیہ ویستند الیہ ولا معنی ولا معنی لمسند مستند العلم ولا معنی لمسند العلم ومبتناہ الا دلیل وبهذا ينتفع ما يقال ان المعنى الوفي عن الدليل مراد قطعا فأي حاجة إلى جعله في المعنى اللغوي شامل للمقصود وغيره فإن قلت ابتناء شيء على شيء إضافة إضافة بينهما فهو أمر نقلي قطعا قلت أراد بالابتناء الحسي كون الشيئين محسوسين وحينئذ يدخل فيه مثل ابتناء السقف على الجدران وابتناء المشتق على المشتق منه کل فیل المختر مستر او ارادہ او ارادہ ما هو المعتبر في العرف في العرف من ابتناء سقف على الجدران بمعنى كونه مبنيا عليه وموضوعا فوقه مما يدرك في الحس وحين اذن يخرج مثل ابتناء الفعل على المصدر من الحسي ولا يدخل في العقلي بتفصيله والحق ان ترتب الحكم على دليله لا يصلح تفصيلا للابتناء العقلي وإنما مثال له للقطع بأن ابتنال بأن ابتنال مجاز على الحقيقة والأحكام الجزئية على القواعد الكلية والمعلومات على عللها والأفعال على المصادر وما أشبه ذلك ابتنال عقلي اضافی لحاظ سے تاریخ اس کا دار و مدار وہ چیزوں پر ہے خدا تعریف رسول ہے اس کا پتہ چلے کیا ہے خدا کے لئے فکر ہے اس کا پتہ چلے کہ فکر کیونکہ جب مرکب ہے تو پھر مرکب کی معرفت تبھی پوری طرح حاصل ہوگی جب اجزاء ترکیبی جائے ان کی معرفت حاصل ہو اس لیے الگ الگ اصول کا معنی آنا چاہیے فکر کا معنی جاتی ہے آنا چاہیے اس پر اشکال یہ ہے کہ تم نے کہا ہے کہ مرکب کی تعریف یہ اجزاء کی تعریف پر موقوف ہے وہ تب موقوف ہوگی نا جب جہل پایا جائے نظری ہو اگر اجزاء بدی ہو جائے تو پھر کیوں احتیاطی ہوگی اجزاء کی تعریف کی طرف اس لیے خود قید کی سراحت دی کہ قاعدہ حل نہیں ہے کہ ہر مرکب کی تعریف جو ہے وہ اجزاء کی تعریف پر موقوف ہے یہ تب ہے جب ہوں تو البتہ اس کی تاریخ میں محتاج ہے تعریف اصول ہوگا

ہر مرکب اپنے اجزاء کی تعریف پر موقوف نہیں ہوتا ہے اس وقت ہوتا ہے جب وہ نظری ہوں تو کل ہاں۔ کی معرفت کے موقوف ہونے کی ضرورت کی وجہ سے اجزاء کے معرفت پر اچھا۔ اور محتاج ہوتے مضاف کی بس یا اور سوال کا جواب ہے جب مرکب کی جزا تین ہے تو تینوں کی معرفت ضروری ہے نا اضافت کی اضافت کی بھی تو تعریف کرنی چاہیے تھی اس کو کیوں نظر انداز کر دیا گیا ہے اس کا جواب دیا لیل میں واضح بات ہے کہ جو مشتق مضاف کسی کی طرف ہو رہا ہے تو پھر وہ مضاف میں مضاف کے لحاظ سے اختصاص سے ہے تو وہ ثابت کیا جا رہا ہے وہ اصل اس لحاظ سے کہ فقہ اس پر موقوف ہے اس لحاظ سے اس اصل کو ملحوظ رکھا جا رہا ہے لہذا اضافت کی تعریف علیحدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا یوں کہہ لو کہ اضافت یہ تاکل تاکل میں تاب طرفین کے ہے تو جب طرفین کا معنی سمجھ آ جائے گا یہ جو تابع ہے ان کے صبر میں بھی تاکل میں بھی خود بخود اس کا معنی سمجھ آ جائے گا اس لیے پھر اضافت کے بارے میں بتلانے کی ضرورت ہاں جی۔ اور محتاج ہے تاریخ کی طرف مداخلت ہے اور اضافت جب ہے اضافت بھی مادہ مذاق مداخل ہے ہو گیا اور سورت میں وہ بھی داخل ہو گیا ساتھ جو ہے وہ بھی داخل ہو گئے اسے بھی بیان کرنا چاہیے تھا نے کیوں نہیں کیا اللہ جواب نہیں پہ ہوئے اس کے واسطے معلوم ہونا ہے کہ زمان مشتقی کی یا جو حکم مشتق میں ہے اس کی کسی کی طرف اضافت کا مطلب کیا ہے کہ مضاف مضاف علیہ کے ساتھ مختص ہوتا ہے بیت بار مفہوم ہے مضاف کے اب دلیل المسلط کہا جائے مطلب کیا ہوگا جو اس مسئلے کے ساتھ مختص ہے اس پر دلیل ہونے کے لحاظ سے پھر اصل الفقہ کیا ہو جائے گا جو عمل ایسا ہو کہ فقہ جو ہے وہ اس پر موقوف ہو اور اس کی طرف مستند اور منسوخ ہو اصول الفقہ سے مراد وہ امور ہو گئے جن پر فقہ کا دار و مدار ہے بیہ القید خارج عدلت جا دلت اس پر ایک سوال تھا اس کا جواب تو عید رسالت اس پر بھی تو توقع ہے کسی بھی دلیل سے استدلال کرو سلاۃ معبور تم کلو معمور بیا واجب اسلا واجب تم تم بہار کا علم تب آئے گا جب اللہ کی ذات کا بتاؤ قرآن کا بتاؤ پھر علم توحید علم رسالت اس پر بھی توقف ہے مایوب تنال ہے غیر حکوم پھر علم توحید رسالت جو علم کلام کے مسائل ہیں وہ بھی داخل ہو جائیں گے حالانکہ علم کلام علیحدہ ہے اصول فکا جائے تو وہ علیحدہ ہے اس کا جواب دیا کہ حیثیت جائے تو وہ ملوز اور متبر ہے اس حیثیت سے کہ وہ فکا سمجھنی اس پر موقوف ہے تو جو اصول ہیں ان کا سمجھنا موقوف ہے علم توحید علم رسالت پر نہ کہ فکی مسائل سمجھنے کے لیے اس طرف محتاجی ہے وہ تو الامر الوجوب الناہی التعریم یا المطلق یجری اللہ اطلاقی وغیرہ ان پر موقوف ہے ہاں جی۔ تو اس قید کے ساتھ خارج ہو گئی عدلہ خارج ہو گئی عدلہ فکا مثلا اس حیثیت سے کہ وہ مبنی ہیں علم توحید پر کیونکہ اس اعتبار کے ساتھ وہ ہیں نہ کہ اور حیثیت کی قید ضروری ہے اضافیات کی تاریخ جو اضافی امور ہیں ان میں حیثیت ہے ملوز اور معتبر ہوتی ہے ورنہ پھر بتیرے قواعد ہیں تو وہ حضب کرنے پڑ جائیں گے اس سے پھر ذکر کیوں نہیں کی گئی ہے حیثیت والی قید ہے اس میں اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ مشہور ہوتا ہے ہر ایک کے علم میں ہوتا ہے تو اس لیے پھر ذکر کی ضرورت ہے نہیں سمجھی جاتی کہ اصول فقہ کیا ہے وہ امور کلیہ جن پر فقہ کا دار و مدار ہے اس لحاظ سے کہ وہ فقہ انہی کے ذریعے ہی سمجھی جاتی ہے آنے. حیثیت کی ضروری ہے اضافیات کی تاریخ مگر یہ کہ بسا اوقات ادب کی جاتی ہے شہرت معاملے کی شہرت کی وجہ سے یہ تو ہو گیا اصلی معنی اصل کا مایوب تنا غیر وفو یہ معنی دے کر کیا ہے حالانکہ اور معنی بھی تو آتے ہیں اصل وہ معنی راج ہے الحقیقت اصل بھی نسبت المجاز یہاں راجے والا معنی ہو گیا کلو فائل مرفو اصل و منصور یہاں قید کلیہ والا معنی ہو گیا تو اور معنی الخیر صرف ایک پر کیوں اکتفا کر لیا گیا ہے اصل معنی دلیل بھی آتا ہے اصل عادل مسلط مسئلہ اس مسئلے کی دلیل یہ ہے تو ایک تو وجہ ترجیح یہ آ گئی کہ یہ ہے اصلی دوسرے امن کولی تو جب اصلی مانا جائے تو وہ مراد لینا صحیح ہو تو جو منقولی ہیں ان کی طرف دور کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ وجہ ہوگی کہ مادن صاحب نے الاصل مایوتن علیہ غیر یہ لیا ہے راجے یا پیدا کلیا یا دلیل وغیرہ تو وہ معنی نہیں مراد لیے ہیں دوسرا جب فقہ عبارت کس سے ہے آکام جزیہ کے علم سے اصول جو اس کی طرح منصوبہ اور مبنا اس کا ہے تو لام اعلیٰ دلیل ہی ہوگی نا پھر گو مایوتن اعلی غیر رہو عام ہے لیکن اس اضافت کی وجہ سے وہ متعین ہو گیا کہ یہاں دلیل والا مانا جائے وہ مراد ہے جب عدول کی ضرورت نہ رہی تو پھر اصلی معنی کو چھوڑ کے دلیل والا یا راجے والا مانا جائے تو وہ کیوں لیا جائے اس لیے مصنف فلحت کا مایوتن عالیہ پر اکتفا کرنا

نقل کرنا پڑے گا انتقال اصلی معنی سے دوسرے جو مجازی معنی ہیں ان کی طرف عدول کرنا پڑے گا لیکن یہاں ضرورت ہے کوئی نہ کیونکہ تنال ہے جس طرح بنا اسی کو شامل ہے بنا عقلی جہت اسے بھی شامل ہے اور حکم کی بنا دلیل پر یہ عقلی ہے تو وہ جب داخل ہے اس میں اور اضافت سے متعین ہو جائے گا کہ یہاں حصول سے مراد عدلہ ہیں تو پھر یہ اصلی مانگا چھوڑ کے منقولی مانگا لینے کی کیا ضرورت ہے ہاں جی۔ کیونکہ ابتنا جس طرح شامل ہے اسی کو جیسے چھت کا کھڑا ہونا دیواروں پر اور ابتنا دیواروں کے اوپر والے حصوں کا پچھلے حصے جو ہے ان پر اور درخت کی ٹہنیوں کا اس کے تنے پر ایسے ہی شامل ہے ابتنا کو جس طرح حکم کی بنا پر ہے تو یہاں بھی اصول کو عمل کس پہ کیا جائے گا مانا لوے پر اور جافت کی وجہ سے خود بخود دلیل والا مانا متعین ہو جائے گا چل اور یہاں پر معمول کیا جائے گا مانا پر اور ساتھ پہ اضافتہ جائے جو مانا عقلی ہے جانا جائے گا یہاں پر عقلی ہے تو اصول فکا کیا ہو گیا ان پر مبنی ہو اور جن کی طرف مستند ہو فقہ تو نہیں مانا کسی بھی علم کے مستند اور مبتلا کا مگر اس کی دلیل یہاں سے ایک اور رام کا اضالہ بھی کرتے ہیں اضالت ہو گیا تو اس لیے صرف اس کی مقصد ہے کہ جب مان عرفی یعنی دلیل تو وہ مراد ہے یقیناً تو پھر اس کو عام لوگ مانا معیبنال ہے غیر ہو اس پہ عمل کرنا اور مقصودی غیر مقصودی کو شامل کر دینا اسے اس کی کیا ضرورت تھی اس کا جواب بھی آ گیا کہ ضرورت جو ہے قرفی معنی لینے کی یہ تب پڑتی نا جب اصلی معنی صحیح نہ ہوتا جب اصلی معنی صحیح ہے مراد اس سے واضح ہو جاتی ہے پھر حقیقت چھوڑ کے مجازوں کی طرف دور کرنے کی کیا ضرورت تھی اور ساتھ اس کے منتفع ہو گیا وہ جو کہا جاتا ہے مانا عرفی یعنی دلیل مراد ہے تو کیا حاجت ہے شامل ہے مقصود اور غیر مقصود کو چلو کیسے جواب آ گیا کہ جب اضافت کی وجہ سے دلیل والا معنی متعین ہو گیا لغت بھی لغت کے لحاظ سے عام سے ہی لیکن اضافت کی وجہ سے متعین ہو گیا دلیل والا معنی حقیقت بھی رہے خوراک اور واضح بھی ہو جائے مقصد کی ضرورت نہیں ہے اس لیے عرفی معنی مراد لینے کی بجائے اصلی معنی کوئی لے لیا ہے اور اس پر اکتفا کیا ہے اور سوال ہے اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ کہنا کہ سی بھی ہوتی ہے عقلی بھی ہوتی ہے تعلیم کرنا بھی ٹھیک نہیں کیوں اتنا اضافی عمل ہے اور اضافت عمل عقلی ہوتا ہے یقینا اس کو اسی عقلی کی طرف تقسیم کرنے کا کیا تو ہو سکتا ہے اس کا جواب کہ اسی عقلی کی طرف جو تقسیم ہے اعتبار متعلق اہم جو ہیں ان کے ہے ذاتی حیثیت میں نہیں بلکہ متعلق جو ہیں ان کے لحاظ سے ہے کوئی صفت کے حال متعلق ہی کے طور پر اس کی عقلی کہا جا رہا ہے نہ کہ ذاتی حیثیت میں ذاتی حیثیت میں تو اکلی عقلی ہے لیکن جن دو چیزوں کے درمیان ہے وہ اضافت وہ محسوس ہیں تو اتنا ایسی ہو گئی وہ معقول ہیں تو اتنا عقلی ہو جائے گی تو یہ اس صفت حال متعلق ہی کے طور پر ذکر کیا مقام محمود آپ آمد کیا ہوتی ہے صناب اللہسان الجمیل اختیاری تو وہ کرسی ہوگی جس پر سرکار کو بٹھایا جائے گا وزیر اعظم کی حیثیت سے اور مشیر اعظم کی حیثیت سے پھر اس میں پھر اختیاری کون سے پائے گئے ہیں پھر اصل کیا ہے مقام محمود جال سہو بیٹھنے والے ہیں اصل وہ محمود ہیں پھر جائے نشست کیا ہے اس کو بھی معمول مجازی طور پر کہہ دیا گیا اگر دو رائے کے کی کا مبنی تو اور یہ عقلی ہے یقیناً تو جب عقلی ہے تو پھر حصی اور عقلی کی تقسیم غلط ہو گئی کل کہتا ہوں میں ارادہ کیا ہے سارے تناسی کے ہونا دونوں چیزوں کا مذاق مذاق لہٰذا ان کا محسوس اس وقت داخل ہو جائے گی اس میں چھت کا دیواروں پر قائم ہونا کا مشتقلوں پر متفر ہونا ہاں۔ اور ارادہ کیا ہے ماحول موت برف اور چھت کا دار مدار دیواروں پر بھائی ہے کہ وہ حالیہ ہے اور موضوع ہے اس کے اوپر جو ادراک کیے جاتے ہیں اس سے جو موقوف علیہ ہے وہ بھی مدرک پہ رشت ہے اور جو موقوف ہے تو وہ بھی مدرک پہ رشت ہے چھت اور دیواریں ہیں تو ان میں تو یہ ابتنا واضح طور پر پایا گیا ہے دونوں محسوس ہیں تو پھر ابتنا بھی محسوس ہو گئے باقی جو فیل کا مستر پر ہے تو وہ اس چیز سے خارج ہو جائے گا اور اکلی میں بھی داخل نہ رہے گا کیونکہ عقلی کا مطلب کیا ہے کہ طرفین ہیں تو وہ مضرک بالعقل ہوں مشتق یا مشتق میں لو مدرک بالعقل تو نہیں ہوتے ہیں نا لہٰذا نہ وہ حصی میں داخل رہے گا فیل کا ابتدا مستر پر نہ عقلی میں داخل ہوگا وہ خارج ہو جائے گا اس سے خارج ہو جائے گا فیل کا مبنی ہونے کی اس کی مثل فیل کا مبنی ہونا مستر مطلب پر اسی سے اور نہ داخل ہوگا اکلی کے اندر اس کی تفسیر اس تفسیر کے ساتھ مصنف کی تفسیر کے مطابق مصنف کی تفسیر کے بس بظاہر صنف الحرامت نے جو ذکر کیا تھا کہ ابتنا اکلی جائے کیا ہوتی ہے حکم کا مرتب ہونا دلیل پر تو اس پہ اعتراض کرتے ہیں علامہ صاحب اسے اتنا عقلی قرار دینا جو ہے یہ ٹھیک ہے نہیں یہ یعنی تعریف کے طور پر لے کر اس کا جائے ٹھیک ہے نہیں ہے بلکہ یہ مثال ہے چند مثالیں جو ہے ابتدا عقلی کی ان میں سے ایک مثال یہ بھی ہوگی کہ جو رب کا متفرع ہونا ہے دلیل پر یہ بھی ابتدا عقلی ہو گئی

مجاز کا حقیقت پر حقیقت اصل ہوگی مجاز پرا ہو گیا تو یہاں بھی ابتنا پایا گیا ہے پھر یہ ابتنا جو ہے تو وہ عقلی نہیں مانا نہیں نہ کہ حقیقت اور مجاز دونوں مدرک بل عقل ہے یا دونوں مدرک بل حص ہیں تو یہاں یہ مانا تو نہیں لیا جا سکتا ہے لہٰذا یہ ایک مثال ہے نہ کہ تعریف جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور اس میں کئی صورتیں جو ہے وہ داخل ہو جائیں گی مجاز کا جو ابتدا ہے حقیقت پر وہ بھی اس میں داخل ہو جائے گا چل اور آکام آکام جوہری کا قواعد کلیہ پر اور معلولات کا اپنی علم پر اور افعال کا مساجر پر ہاں۔ اور وہ جو اس کے مشابہ ہیں اتنا عقلی یہ تمصیلات ہیں نہ کہ تعریف ابتدا عقلی کی جائے وہ بیان کی جا رہی ہے